جو شخص چھوٹا ہی جہاد کے مبارک عمل کی بدولت ہو اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تو جہاد کی بات بند کر دے کیا یہ عقل میں آتا ہے کسی کے اگر جہاد میں بند ہونا ہوتا تم کسی بستر پہ اسٹریچر پہ لاد کے لاتے کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے مرنے والا ہے واپس لے لو کئی قیدی اس طرح بھی چھوٹ جاتے ہیں اگر رب نے جہاد سے بٹھانا ہوتا کسی عدالت کے قاضی سے لکھواتا کہ یہ شخص بے گناہ تھا اس کو تاوان دو اس کو جرمانہ دو اور اس کو چھوڑ دو تب کچھ لوگ اپنی تحویل میں آ کر کچھ اور لوگوں کے حوالے کرتے جس طرح کوئی ڈاک کا لفافہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے حوالے کیا جاتا ہے اور تب جہاد کے کام کو روکنے کی بات کی جاتی اگر چھوٹنا ہوتا اور اس چھوٹنے کے بدلے میں جہاد کا کام رکنا ہوتا اس کے بہت سارے طریقے تھے ایمان بیچنے کی دعوت بار بار کی جاتی تھی اپنی للکار کو روکنے کی دعوت بات بات دی جاتی تھی دعوت جہاد کو بند کرنے پر سودے کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے تھے ایمان فروشی کے ایمان فروشی کے دسترخوان سجائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ جہاد کی باتیں کرنا چھوڑ دو انڈیا کے حق میں بولنا شروع کر دو یہ دروازے کھل جائیں گے مگر میرے اللہ کا فضل ہوا موقف نہیں بدلا اور ایمان تبدیل نہیں ہوا ایمان پر آج نہیں آئی میرے اللہ نے کسی اسٹریچر پر ڈال کے نہیں چھڑوایا کسی ڈاک کے لفافے میں ڈال کے نہیں چھڑوایا کسی ایمان فروشی کے بدلے میں نہیں چھڑایا بلکہ وہ تو عزت و عظمت کا ایک عجیب منظر تھا جس نے دیکھا حیران رہ گیا دشمن اپنے تیارے میں اپنے کمانڈوز کی نگرانی میں اپنی شکست لکھوانے کے لیے اپنی ذلت پہ مہر لگوانے کے لیے ایک سر زمین پہ چوہوں کی طرح اتر رہا تھا چوہوں کی طرح کاپ رہا تھا دلیل تھا ڈر رہا تھا اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ کہہ سکتا کہ ہم پانچ منٹ پہلے پانچ منٹ بعد میں چھوڑیں گے دس منٹ بعد میں چھوڑیں گے پہلے ہماری سواریاں واپس لاؤ اس کے بعد ہم اس کو چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں کہہ سکا جہاز زمین پہ اترا اس کا دروازہ کھلا نیچے سفید سفید پگڑیاں نظر آنے لگی اللہ کی عظمت کا نور پورے ایئرپورٹ پر جگمگا رہا تھا مشرق کی ٹانگیں کانپ رہی تھی منہ سوکھ رہا تھا اسلام کی عظمت اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی ہم چھوٹ چکے تھے اور ان کے آدمی ابھی تک گرفتاری کے اندر مبتلا تھے